مجھے بڑا افسوس ہے اور بڑا دکھ ہے کہ لاہور میں یہ عظیم شان کانفرنس خرط کرنے کے لیے مجھے اور مولانا اعظم فارق صاحب کو قتل کرنے کے لیے ہمارے دشمن نے عین اس موقع پر یہاں بم مارا ہے کہ جس وقت ہماری تقریر کا آغاز ہونے والا تھا لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا اور اللہ تعالیٰ کی مشیت میں یہ تھا کہ وہ ہمیں زندگی عطا کریں اور ہم شیعہ کے کفر کو پوری دنیا میں پہنچانے کے لیے زندہ رہیں میرے بھائیوں مولانا حق نواز دنیا سے رخصت ہوئے مولانا فاروق قاسمی کو شہید کیا گیا میاں اقبال حسین کو شہید کیا گیا مولانا سمد آزاد اور قاری یوسف کو شہید کیا گیا اور ہمارے پینتیس کے قریب کارکن ابھی تک شہید ہو چکے ہیں میرے بھائیوں سپاہ صحابہ ابھی تک پرامن طریقے سے اپنی جد و جہد کر رہی ہے لیکن پاکستان کا شیعہ اور ایران کا شیعہ ہمیں اس بات پر مجبور کر رہا ہے کہ ہم تشدد پر اتر آئیں ہم تشدد کے ذریعے رات کو سطح سے مٹا دیں ہم تشدد کے ذریعے رات کو پاکستان سے نکال کروا چھوڑیں ہمیں اس بات پر مجبور کیا جا رہا ہے ہمارے جلسے میں یہ بم کا دھماکہ پنجاب کے وزیر اعلی کے منہ پر تماچا ہمارے ہمارے جلسے میں ہمارے جلسے میں سہ جائے گئی یہ بات نہیں ہمارے جلسے میں بم کا دھماکہ لاہور کی انتظامیہ کے منہ پر بدنما ہمارے جلسے میں بم کا دھماکہ پنجاب کی حکومت کے چہرے پر بدنما داغ ہے ستائی صحابہ اس بم کا دھماکہ کرنے والے بدماشوں کو کبھی معاف نہیں کرے اور میں اس عظیم اجتماع میں میں اس عظیم اجتماع میں ساجد نقوی کو ایران کے صدر رفتن جاتی کو اور پاکستان کے تاریخ مثال ایک کتاب کے بڑے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ سیو اگر سپاہی صحابہ نے تو جب تشدد کا راستہ اختیار کیا تو تم پاکستان میں زندہ نہیں بچ سکو گے اور ایک جلسہ بھی اس ملک کی سرزمین پہ نہیں کر سکو گے ٹھیک ہے حضور سنیو میں صحابہ کے سیالو تم کے سوا کے ابھی تم سے سکندری بن کر اس پارک میں بیٹھے ہو اور میں اس پر تمہیں خراج تحقیق پیش کروں اور میرے دشمن کو اس بات کی خبر ہونی چاہیے کہ اتنے بڑے دھماکے کے بعد بھی ہم سٹیج پر موجود ہیں اور تمہارے سفر کا کھلا اعلان کریں میرے بھائیوں دیکھیے آج چھ ستمبر یہ سفاہ پاکستان کے نام سے کانفرنس ہو رہے اس کانفرنس کے میرے پاس راشد کے چروں میں سراش پر گیا تھا اس پرست کے ایران نے ایران کی بنیادوں کو ہلا دیا تھا اس کانفرنس کے نے پاکستان کے سیوں نے سیوں کے گھروں میں سفید آپس بتا دی تھی کیا نہیں چاہتا تھا کہ اتنے بڑے پارک میں اتنے وسیع پنڈال میں اتنے بڑے دنیا کے سامنے ہمارے پتر کا اعلان ہو ہمارے سجل کا اعلان ہو جو تمہارے باپ خمینی نے فاروق اعظم کو کہاں پر لکھا میں تمہیں کہاں پر کہتا ہوں خمینی کو کہاں پر کہتا ہوں تمہارے باپ غلام حسین نقوی نے ابو بکر کو شیطان لکھا میں تمہیں شیطان کہتا ہوں میں تمہارے تمام چیزوں کو شیطان کہتا ہوں جو ابو بکر کو کافر کہے گا سپاہی صاحب اسے سب پیدا پر چڑھ کر بھی کافر کہے گی اب کری بہن کا بھی کافر کہے گی کا دھماکہ سن کر بھی کافر کافر کہے کہے کہے کہے کہے گی گی گی گی گی چوکوں میں میں میں بازاروں چراہوں ہمیں یہ کہنے سے نہ ایران کا روک سکا ہے نہ روک روک سکا سکا ہے ہے نہ نہ بدلا بڑی روک سکا ہے اور نہ اس سفید ہستی پہ ماترے جیسی کی کوشش سے کوئی فرق کسی پرد نے جنم لیا ہے کہ اخراط کے پروانوں کو اس مشن سے روک سکے میں اتر جائیں گے جیلوں میں چلے جائیں گے زخمی ہوں گے اور پہن لیں گے خون بہا دیں گے لیکن صحابہ کے دشمن کو چوکوں میں مسوا چھوڑیں گے کے بعد بہت جلد لاہور میں ایک اور بڑی کانفرنس اس کی تلافی کے لیے ہوگی ہوگی یا نہیں ہوگی اور جو سلیمان شہید ہوا ہے اس شہید کی یاد میں ہوگی ہوگی یا نہیں ہوگی اور اس کانفرنس کو ہم بھارت میں کریں گے اور اس کانفرنس کو کی کوئی طاقت روک نہیں سکے گی اور میں ان شاء اللہ اس کانفرنس کے لیے آپ ہی چرن کرتا ہوں جو اگر تم حلالی لا کے دیتے ہو میں کانفرنس کروں گا ایران کو بھی لے آنا روک کر دکھانا کم کا دھماکہ ایک کرو گے ہم جب کریں گے ایک گولی مارو گے دس ماریں گے ایک سفا پند کے ملزموں کو چوبیس گھنٹے میں گرفتار کرنا ہوگا کتنے گھنٹے میں صرف چوبیس گھنٹے دیتا ہوں صرف چوبیس اور چوبیس گھنٹے کے بعد اگر تم نے ہمارے مطالبات پورے رکھیے تو پھر اس شہر میں جو کچھ ہوگا اس کی ذمہ داری نواز شریف پر ہوگی ٹھیک ہے اس کے لیے تیار ہے آپ کو اگر آپ سے کہا جائے شروع نکالو تیار ہو چلتے کرو تیار ہو آپ سے کہا جائے سپن کو شروع نکالو تیار ہو آپ سے کہا جائے کہ احتجاج کرو تیار ہو سپاہ صحافہ آج اگر چاہے آپ چاہے میری بات پہ غور کرو میں توجہ کیجیے میری بات پہ غور کرے سپاہ صاحبہ توجہ سپاہ صاحبہ آپ چاہے کیسے بھی بیٹھ کر سپاہ صاحبہ آپ چاہیں تو لاہور میں کوئی امام بارہ صحیح سلامت نہیں بچ سکتا بچ سکتے ہیں اگر سپاہ صحابہ تمہیں حکم دے اس کے لیے تیار ہو لیکن میرے بھائیوں توجہ کیجیے یہ پاکستان بیٹھ بیٹھ بیٹھ جائے جائے نہیں جائے میرے سامنے آپ کے جذبات میں خون کے آسور ہوتا ہوں لیکن میرے بھائی توجہ توجہ بیٹھ بات آپ کے جذبات میرے تک پہنچے بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں اگر تاج نقوی سپاہ صحابہ کیا ہو سپاہی صحابہ اگر تشدد سے اتر آئے اس ملک کی سرزمین پہ ہم تیرا چلنا پھرنا بند کر دیں بند کر دیں گے یا نہیں بند کر سکتے ہو یا نہیں یا کا کوئی امام باڑہ رہ سکتے یا کی کوئی بستی رہ سکتی ہے کو لیڈر زندہ پڑ سکتا ہے اگر ہم تشدد سے ادھر آئے تو بچ سکتا ہے تو پھر تم ہماری اس خاموشی کو کمزوری مت سمجھو ہم نے بڑے جنازے اٹھا لیے ہم نے بڑے جنازے اٹھا لیے بڑے سپن پہنا دیے ہم نے بڑی بچاؤ کیا لیے ہیں حق نواز جس دن سے شہید ہوئے آج پونے دو سال ہو رہے ہیں میں قبلہ رو ہو کر کہتا ہوں رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کوئی دن ایسا نہیں آیا کہ جس دن میں گھر سے نکلا ہوں اور مجھے یقین ہو کہ میری لاش گھر جائے گی میں صحیح سلامت جاؤں لیکن میرے بھائیوں ان ساری باتوں کے باوجود ان خطرات کے باوجود مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہے کہ اگر سب دو سال پہلے ایک لاکھ آدمی کیا کو کافر کہتا تھا تو آج پاکستان کے دس کروڑ عوام کی اکثریت کو کافر کہہ رہی ہے کہہ رہی ہے یعنی بھی پر یہ جو آج سناتا ہوا یہ کوئی معمولی بات نہیں اگر غلام حیدر وانی کے جلسے کے لیے نہیں ہو سکتی ہے نواز شریف کے جلسے کے لیے تم سپوش کر سکتے ہو بعد پاکستان پر چالیس کروڑ روپیہ خرچ کر کے تم دن کے پہلے سپورٹ ہی کر سکتے ہو تو سپاہی صحابہ نوازوں کی جماعت ہے یہاں تم ان بدماشوں کو نہیں پکڑ سکتے ہو مجھے بتاؤ تو صحیح کیا ہم اس ملک کے تیاری نہیں ہے یہ ملک تمہارے باپ کی جاگیر ہے توجہ توجہ میری بات پہ غور کریں ہم نے زخمیوں کے پاس بھی جانا ہے توجہ کی ہم نے حکومت کو چوبیس گھنٹے دیے اور چوبیس گھنٹے کے بعد آباد میں آج پاکستان سپاہی صحابہ کی مدرسے چورا کا اجلاس ہو رہا یعنی سپاہی صحابہ کی مدرسے چورا کا اجلاس آٹھ ستمبر کو آباد کو ہو رہا ہے تو میں نے صرف چوبیس گھنٹے دیے اگر چوبیس گھنٹے میں ہمارے مسلمان پکڑے نہ گئے تو ہماری مرکزی مدرسیش شورا اس کیس کے لیے فوری طور پر فیصلے کا اعلان کرے گی اور جو اعلان ہوگا اس پر آپ عمل کریں گے جو عمل کریں گے دونوں ہاتھ کھڑا کریں دونوں ہاتھ حکم پر حکومت حکومت قلم بڑھاؤ قلم بڑھاؤ میرے بھائیوں توجہ توجہ کیجیے اگر توجہ توجہ نواز توجہ میں نماز اگر ہمارے ملزمان کو چوبیس گھنٹے میں گرفتار نہ کیا گیا تو تیس دسمبر کو مینارے پاکستان پر ہم کیا جلسہ نہیں ہونے دیں گے پاکستان نہیں نہیںپای صحابہ کا پاکستان اگر کیا پاکستان ہے یاد رکھو یہ ملزمان نہ پکڑے گئے تو سپاہی صحابہ بھی تیس ستمبر کو ہمارے پاکستان سے جب پکڑے پکڑنا چاہیے یعنی چاہیے اس میں جانا اور میں حکومت سے جیسا چاہتا ہوں کہ تیس ستمبر کے جلسے کو تمہیں پابندی لگانی پڑے گی نئی پابندی ہوگی تو ہم بھی بنا رہے پاکستان میں کریں گے ایسے آج بٹ بدماشی کی ہے اس بدماشی کا انتخاب انتیس ستمبر کو بلا پاکستان میں لے گئے شعبہ بھی ہوگی کپاہے بہت بھی ہوگی فیصلہ تیس ستمبر کو اس میدان میں ہوگا کہ یہ ملک کی جاتا ہے یہ پاکستان کا ہے اس کے لیے تیار ہو تیس ستمبر کا جلسہ ہونا چاہیے یا ختم ہونا چاہیے اگر کیا کا یہ جلسہ ختم نہ کیا گیا تو سپاہی صحابہ وہاں جلسہ کرے گی سپاہی صحابہ بھی وہاں جلسہ اس کے لیے تیاری کرو گے اس کے لیے بسے لاؤ گے اس مولانا سلیمان شہید کی یاد میں تیس ستمبر کو وہاں جلتا ہوگا ہونا چاہیے یا نہیں چاہیے میرے بھائیو ایک بات یاد دیکھ جذبات آپ کے سپاہ صحابہ کی قیادت اس سے بڑی نہیں ہم خون کے آنسو ہو رہے دشمن نے چاہا تھا تو یہاں ہمیں کافر نہ کہا جائے ہم نے اپنا موقف اپنے ساتھیوں کی صحابت کے بعد بھی پیش کیا ہم اس میدان سے بھاگے نہیں ہم نے راستہ نہیں چھوڑا ہم میدان میں کھڑے ہیں کھڑے ہیں نہیں یہاں پر مکہ بکرما سے آئے ہوئے سیپ تبدیل حضرت مولانا الرحمان کا موجود وہ اس سلسلے کے کامیابی کے لیے دعا ہو اور ابھی وہ دعا بھی کریں میرے بھائیوں آپ کے ساتھ میں نے رکھ کیا ہے کہ چوبیس گھنٹے میں ملزمان کو پکڑا جائے ٹھیک ہے میں نے دن کا ٹائم نہیں دیا چوبیس گھنٹے کا دیا ٹھیک ہے تو آج کے چوبیس گھنٹے کے اس وقت کی یقین دہانی پر آپ کو صبر کرنا ہوگا آپ کو ہماری بات پر عمل کر کے پر امن رہنا ہوگا ابھی جلسہ ختم ہوگا آپ پر امن رہیں گے یا نہیں رہیں گے میرے بھائیوں میری بات سمجھے گا اگر آپ واقعی مجھے سر پر اختیار سمجھتے ہیں اور مجھے سمجھتے ہیں کہ میں واقع آپ کا قابل ہے تو پھر آپ کو میری یہ بات ماننی پڑے گی اور میرے کہنے کی لاج رکھنی پڑے گی کہ میں نے جو چوبیس گھنٹے حکومت کو دیے ہیں اس کا انتظار آپ کو کرنا کرنا ہوگا یا نہیں ہوگا آپ انتظار کریں گے اور اس سے پہلے کوئی کاروائی لاہور میں نہیں ہونی چاہیے بھائی کا جائے ڈالی اس سے پہلے کوئی کاروائی لاہور میں میرے ساتھ وعدہ کرتے ہیں اور دیر دیکھ سکتے ہیں میرے ساتھ وعدہ کرتے ہو چوبیس گھنٹے کے پہلے کوئی کاروائی نہ نہیں ہونی چاہیے آپ میری بات مانتے جو مانتے ہیں کھڑا آپ یہاں سے پورا بن جائیں املاک ہماری کیا یہ چاہتا ہے دشمن یہ چاہتا ہے جیسے دنیا کے ساتھ آپس میں لڑیں آپس سے لڑائی ہو یہ اس شہر کی املاک کو جلائیں گاڑیوں کو آگ لگائیں دکانوں کو آگ لگائیں ہمارا دشمن یہ چاہتا ہے سے لڑائی ختم ہو کر ان کی لڑائی کو کے ساتھ ہو جائے ان کی لڑائی یہاں آپس میں ہو جائے آپ دشمن کی یہ سازش ناکام بنائے گے یا نہیں بنائیں گے آپ کی لڑائی کس کے ساتھ ہے کس کے ساتھ کے ساتھ ہے آپ کسی اور کے ساتھ لڑائی نہیں کریں میرے میں نے جو الٹیمیٹم گورنمنٹ کو دیا ہے گھنٹے کا اس الٹیمیٹم کا آپ کو انتظار کرنا ہوگا اس سے پہلے آپ کو کوئی نعرہ بازی نہیں کرنی ہوگی آپ کو کسی کے املاک کو نقصان نہیں پہنچانا ہوگا آپ اس وعدے پر قائم ہیں میرے ساتھ وعدہ کریں جو وعدہ کریں دونوں ہاتھ کھڑا کریں دونوں ہاتھ میرے بھائی میں گورنمنٹ سے کہہ دیا کہ ہم تیس ستمبر کو کیا کا جلسہ میرے پاکستان پر نہیں ہونے دیں انشاءاللہ نہیں ہونے دیں اگر اللہ نے ہمیں زندگی بخشی تو یہ جلسہ نہیں ہوگا اگر ہوگا تو پھر وہاں ستائے صحابہ کا جلسہ بھی ہوگا پھر وہاں سلے شہید کا جلسہ بھی ہوگا ہونا چاہیے لڑکا اور جو کچھ حق ہوگا وہ آپ کو حالات کے ذریعے اور اعلانات کے ذریعے آپ کو ملتا رہے گا اور میں نے آخری بار میں منظیم کے کی کہ چوبیس گھنٹے کے اندر ہمارے وہ پکڑے جائیں نہ پکڑے گئے جو کچھ کیا ہوگا اس کی ذمہ داری انتظامیہ پر ہوگی اور میں انتظامیہ پر واقع کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے ہم آپ سے تعاون کر رہے ہیں میرے نوجوانوں میں یہ ہزاروں نوجوان بیٹھا ہے کوئی نوجوان اس کے لیے پیار نہیں کہ ہم ایک گھنٹہ بھی گورنمنٹ کو دیں ابھی یہ نوجوان چاہتے ہیں کہ جب ایک پر جائیں غلام حیدر وانی کی کوٹھی پر جائیں نواز شریف کی کوٹھی پر جائیں مظاہرہ کریں میرا یہ نوجوان اب اس کے لیے تیار ہے لیکن سمجھو لیکن اس کے باوجود میں حکومت کو چوبیس گھنٹے کا اُس لے کر دے رہا ہوں اور اپنے کارکنوں سے حرف دے رہا ہوں کہ میرا کارکن چوبیس گھنٹے تک کوئی کاروائی نہیں کرے گا کوئی کاروائی کریں گے چوبیس گھنٹے تک میرے بھائیوں آپ کو اس عہد پر پکے رہنا ہوگا دشمن سے آپ نے خبردار رہنا ہوگا دشمن آپ کی آپ کی لڑائی پولیس سے کرانا چاہتا ہے انتظامیہ سے کرانا چاہتا ہے لیکن ہماری لڑائی صرف کیا کے ساتھ ہماری لڑائی کس کے ساتھ ہے اور یہ جو بند کا دھماکہ کا ہے اس کی اعلیٰ سطح پر تحقیقات کی جائے اس کے مسلمان کو گرفتار کر کے چوبیس گھنٹوں میں گرفتار کیا جائے اور اس کے بعد پھر پاؤں تک سرکار سے لٹکایا جائے ہم اس سے کم کسی بات پر خاموش رہنے کے لیے تیار نہیں اگر اس بات پر عمل نہ کیا گیا تو پھر پاکستان کے کسی جلسے میں یا تو کسی جلسے اور جلوس کی ضمانت ہم نہیں دیں گے جلوس اور جلسے کی ضمانت ہم تیس ستمبر کو سیا کا جلسہ بھی ہم کر دیں آپ اس کے لیے تیار تو پھر اپنے عہد پر پکا رہنا پورے الٹیمیٹم کی مدت کا انتظار کرنا اس سے پہلے کوئی کاروائی پورے شہر میں صحیح نہیں ہونی چاہیے ابھی آپ جلسے کو ختم کر کے جائیں گے راستے میں کوئی نعرے بازی نہ ہو راستے میں کوئی ہنگامہ ہرائی نہ ہو آپ کا ملک ہے آپ کا وطن ہے اب آپ کے سامنے استاد چالیس پچیس مولانا سیف صاحب کو پیس لاتے ہیں جو مکہ مکرمہ کے مہمان آئے ہوئے ہیں وہ دعا کرائیں گے اور اس کے بعد آپ کو اجازت ہوگی ہم نے بھی اسپتال جانا ہے آپ بھی پورا من طریقے سے اپنے اپنے گھروں کو جائیں گے کسی کی املاک کو نقصان نہیں پڑتا جنازے کا اعلان اسپتال میں جا کر پوسٹ مارٹم کے رپورٹ کے بعد اعلان ہوگا ابھی یہاں کیسے اعلان ہوگا آپ لوگوں کو ممتاز احمد خان کا جو ہے اس کی والدہ سننے آ جائے گا میری بات سنیں ہر سال جہاں جلسے میں بیٹھ کر کیسے ہوگی تاجران سے بات کرنے کے بعد ہڑتال کا اعلان ہوگا تمام شہریوں سے اپیل کروں گا کہ کل کو پورے لاہور میں اس دھماکہ کے خلاف ہڑتال کی جائے لاہور میں آپ نے ہڑتال کرانے کے لیے پورا بند رہنا بھائی کل لاہور کی بات اتنی جلدی پورے ملک میں کیسے سراپ یہی بات کریں آپ بھائی کل کو لاہور میں پورے لاہور میں ہڑتال ہوگی پورے لاہور میں ہڑتال اور پورمن طریقے سے ہڑتال کا اعلان ہم کر رہے ہیں ہم ہنگامہ ہرائی نہیں چاہتے اور اس کبابے کے سوچ میں سوچ میں ہڑتال ہوگی اب آپ کے سامنے کیا سوال الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم